آج ہمارا موضوع ہے حج اور قربانی اور حجی کی آیات نکال کے دیکھ رہی تھی کہ وازن بن واضح یا تو کا رجالم والا کل ذا یا تین من کل فجن امیک یشدو پی الحم و اسم اللہ ایام معلومات معلومات <coughs> لوگوں میں حج کی عام منادی کر دو تمہارے پاس آئے خواب پیدل آئیں یا دور دراز کے مقام سے دبلی اونٹوں پر آئے تاکہ یہاں آ کر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دنیاوی اور دینی مفنافے ہیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں اللہ کا نام لیں یعنی قربانی کریں اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلائیں سدایت کا حج کی آیت نمبر چھبیس سے اٹھائیس ہے اور چونکہ ہمارا موضوع آج کا حج ہے اور قربانی ہے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو یہودیوں میں سے تھا ان سے کہا یا میر المومنین ایک کتاب آپ کی ایک آیت آپ کی کتاب میں ایسی ہے کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن منا لیتے اکبر ہاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے <laughs> یہودی نے کہا الیوم اکمل تو لکم دین علیکم نعمتی وزید القم الاسلام دینا سد معاہدہ کی آیت نمبر تین آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کو دین کے طور پر پسند کر لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس دین کو اور اس جگہ کو ابھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی اس وقت آپ میدان عرفات میں کھڑے تھے جمعے کا دن تھا یعنی اس نے تو اپنے طور پر ایک بات بتائی تھی اور وہ یہ کہی تھی کہ ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بتایا کہ وہ دین تو ہمارے پاس موجود ہے اور ہم تو شکرانے کے طور پر اس دین جب ہم حج پہ نہیں بھی ہوتے تو بھی ہم قربانی کر کے اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے کتنا بہترین دن ہے اور یہاں اس آیت کو اتارنے کا دراصل مقصد کیا تھا کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ حج کی پوری عبادت کن چیزوں سے مرکب ہے تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی ایک قربانی اور دوسری حرکت اور اجتماع آپ دیکھیے پہلے دن سے آپ کی قربانی شروع ہو گئی آپ کو پتا کہ قربانی کا لفظ شروع کس سے ہوتا ہے جیسے ہم حج کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ حج کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت کو پانا اس طرح جب ہم لفظ قربانی کہتے ہیں نا تو قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب کو پانا اور اللہ کے قریب ہو جانا آپ سمجھیں گے کیا کہا میں نے قربانی کے ذریعے سے ہم نے کیا حاصل کیا قرب اللہ کے قرب کو پانا اور اللہ کے قریب ہو جانا اور آپ حیران ہو جائیں گی کہ میں تو جب آ گئی حج پہ تو میں نے تو پہلے دن سے ہی قربانی دینی شروع کر دی میں نے اپنے گھر اپنے بچے چھوڑے میں نے اپنا گھر چھوڑا اور گھر چھوڑ کے میں نکل کر آ گئی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جگہ پر آپ کو خواہشات کی قربانی دینی پڑی کبھی آپ بہت آرام سے اپنے گھر کے رہنے کی عادت تھی آپ نے کہا چھوڑو گھر جائیں گے کسی ہوٹل میں رہ جائیں گے کہیں بھی رہ جائیں گے لیکن اللہ کے قریب ہوں گے پھر آپ نے دیکھا اپنے گھر بھی چھوڑا انہوں نے آپ کو شامیانے میں جا کے بٹھا دیا کوئی بات نہیں اللہ تو میرے قریب اور میں تیرے قریب انہوں نے آپ کو کہا تو میں سڑک پہ سلا دیں گے آپ مزلفہ میں بھی چلی گئیں اور آپ نے کہا کوئی بات نہیں اللہ میں تیرے قریب تو میرے قریب میں تیرا قرب چاہتی ہوں میں تیری رضا چاہتی ہوں میرا دل تیرے ساتھ جڑ جائے اے اللہ تم مجھے دل بیدار دے دے اے اللہ تم مجھے تقوی کا زیادہ راہ دے دے میں یہاں پر آئی ہوں تو میں کیوں آئی ہوں مجھے یہاں پر آ کر کیا کیا کرنا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی اور آپ بار بار سوچتی ہوں گی کہ کیا قربانیاں ہیں کیونکہ اس وقت جب ہم حضرت یہ سوچتے ہیں قربانی کی بات تو ہمیں کس کا نقشہ نظر آتا ہے قربانی کے لفظ ہی ہمارے سامنے تصویر کس کی ہوتی ہے حضرت ابراہیم ہے نا لقت کہانا القی اصمائے اسنادہ فی ابراہیم اللہ ابراہیم رب کل آتے جب ابراہیم کو اللہ نے آزمایا تو پورے اترے کالا انی کل انا سے امام ٹھیک ہے اگر تو پورا اتر جائے گا تو میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا کام منظوری آتی اب اولاد کی فکر تو سب کو ہوتی ہے کا میری اولاد ان کا کیا حکم ہے کالا لا نالو نال ظالمین ظالموں کے ساتھ میرا کوئی عید نہیں ہوگا نمونہ تمہیں اپنا دکھانا ہوگا اب وہ نمونہ کیا تھا آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گی تو آپ کو پیچھے حضرت ابراہیم کے دور میں چلی جائیں گی جہاں حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں پجاریوں کا گھرانہ ہے خود ان کا باپ آزاد جو ہے وہ بت فروش ہے بت پرست ہے اور مندر کی گدی ان کے لیے تیار ہے کہ میں بیٹھوں گا میرے پاس میرا بیٹا بیٹھے گا مندر پر اب حضرت ابراہیم نے جب غور کیا اور سوچا اور بار بار دیکھا اور کہا لائی حب العافلین میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور یہ کہہ دیا انی وجہ تو للذی حنیفا ومانا من المشرکین میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کو عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیا جتنے آسمان و زمین کو پیدا کیا میں کی شرک کرنے والا نہیں تو کیا ہوا ہوگا سب نے بہت خوشی کی ہوگی سب نے آپ کی بہت تعریفیں کی ہوں گی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یعنی آپ دیکھیے کہ وہ گدی تو گئی سو گئی باپ نے بھی کہا تو باہر نہیں آئے گا تو حضر نے ملی یا مدتوں تو اسے کلام نہیں کروں گا نکل جا کیا جواب دیا انما ربی سیاح دین میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہ مجھے گھر راستہ دکھا دے گا اب حکومت پیچھے پڑ گئی بادشاہ کے سامنے مقدمہ ہوا لیکن وہ حضرت ابراہیم جن کے پاس سچائی کی پوری کی پوری غور و فکر کے بعد وہ عقیدہ اور وہ نظریہ تھا وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے باپ کو تو ادب نے جواب دے دیا ابا جان مجھے جو علم ملا ہے میں اور کسی کو نہیں ملا اس لیے پیروی تو میں اپنے اللہ ہی کی کروں گا حکومت وقت نے جب آپ کو تنگ کیا اور کہا کہ اب تیرے سامنے تو زندگی ہے یا موت ہے تو آپ دیکھیے بادشاہ کے بڑے دربار میں بھی جا کر صاف کہہ دیا میرا رب تو نہیں ہے میرا رب تو وہ ہے جو قانون کی بندش میں جس نے سورج کو بھی جکڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے مگر پہاڑ سے زیادہ مضبوط رکھنے دل رکھنے والا انسان جو اللہ واحد پر ایمان لا چکا ہے اب آپ دیکھیے کہ وہ اس ہفتے پہلے کس کی قربانی دے رہا پہلے تو باپ کو چھوڑ دیا اب ان کی ذات کی قربانی آ رہی کہ اب تمہیں آگ میں ڈال دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آگ میں ان کو ڈال دیا وہ الگ بات ہے کہ جس نے اللہ کا قرب چاہا اور جو اللہ کے قریب ہو گیا آگ نے اس کو بھی بچا اللہ نے آگ سے بھی اس کو بچا لیا پکلنا یا نہ رکونی بردم وسلام ابراہیم بچ گئے پھر قربانی اب چور چار نکل جاؤ کہاں نکل جائیں بت نہیں ہے باپ میں دکان نکل جا شام مصر فلسطین عراق اور پھر وہ آپ کو بتایا کہ وادی غیر بیوی بچے کو چھوڑا ہے بچہ کون ہے چھیاسی سال کے تھے تو بیٹا پیدا ہوا ہے یعنی بڑھاپے کی اولاد ہے اور بیوی ہے وادی غیر میں چھوڑا ہے کہ میں اب نکلتا ہوں اور ادھر جاتا ہوں بھتیجے کو بھی ساتھ لے لیا ہے تو جا ادھر چلا جا اور تم سدوم کی طرف ادھر نکل جاؤ اور ادھر جا کر اللہ کی بات کرو اور میں ادھر نکلتا ہوں میں ادھر بات کرتا ہوں اب ایسے وقت میں آپ دیکھیے کتنی فکر ہوتی ہے سب کو اولاد کیسے کمائے گی میں کام پہ لگا دوں کوئی روٹی سہارا مل جائے لیکن وہ جو ہم نے ابھی پڑھا نا علیم الاسلام پیارے نبی پر یہ آیتیں اترتی ہیں کہ دین کو مکمل کر دیا میں راضی ہو گیا کہ یہ نعمت تمہیں دے دو اب یہ نعمت ابراہیم کو جب ملی ہے تو اب انہیں یہ فکر لگ گئی ہے کہ اب میرا مشن کیا ہے بوڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ جس مشن کو مجھے پھیلانا ہے وہ میں نے اپنی عمر لگا دینی ہے میری اولاد اللہ اولاد دے دے اولاد مل گئی اولاد کو بھی اس راہ میں لگا رہے ہیں آپ تجھے کیا کیا نہیں چھوڑا آبائی مذہب چھوڑ دیا رسموں عقیدتوں کو چھوڑ دیا دنیا کے سارے فائدوں کو چھوڑ دیا خاندانی گدی کو چھوڑ دیا جہان کو آ کے خطرے میں ڈال دیا جلا وطنی کی مصیبتیں سہی ملک ملک خاک چھانی بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی کام پسند کیا اب آخری آزمائش آپ سوچتے ہیں کتنی بڑی آزمائش ہوگی اب بڑھاپے میں جو اولاد آئی تو اس کے لیے بھی جب اللہ تعالی نے آزمائی ڈالی اور ہم قرآن کے اندر یہ پڑھتے ہیں نا کہ بچہ ذرا جب اس قابل ہو گیا تیرہ سال کی عمر آپ سوچئے کہ کیا عمر ہوگی لیکن اس عمر میں بھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان ازبہ ازب کا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں یا الما المات عمر اے ابا جان کر ڈالیے جو اللہ نے حکم دیا ہے ہاں اگر برداشت نہ ہو تو آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ دل کو خوش نہ ہو لیکن حکم تو اللہ کا ماننا ہے یہ انبیاء کی بات ہے قربانی میں میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے یہ جو حج کے ساتھ قربانی لگا دی ہے نا یہ کتنا زبردست ہمارے اندر کنٹرول اور ضبط نفس ڈالتا ہے اور آدمی ایمان کے مزہ پا لیتا ہے اور جب محبوب ہمیں محبوب ہوتا ہے نا ہم نے کہا تھا نا کہ قربانی قرب ہے اللہ کے قریب ہونا ہے تو پھر محبوب کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے ہم جب وہاں جاتے ہیں نا حج پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کو بھی چومتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس کے گھر کا بھی دیوانہ بار چکر لگا رہا ہے لگا رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جب حکم دے جس چیز کا حکم دے میں تیار ہوں میں کرنے کے لیے تیار ہوں اور پھر آپ دیکھیے ہمیں کیا ملتا ہے کوشش کر رہا ہے محبت کر رہا ہے بھاگ دوڑ رہا ہے اور دیمانہ وار یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری کوئی چیز محبوب اگر اشارہ بھی کرے نا تو میں قربان کرنے کا تیار ہوں اب میں بات کر رہی تھی کہ اس بیٹے کی جو پلما بلاگ ماں اس تیرہ سال کا ہوں گے چھیاسی سال کے بعد اگر تیرہ سال کا بیٹا ہوگا تو سمجھے ننانوے سال کے ہوں گے بڑھاپے کی اولاد اور ابا کا بیٹا کہہ رہا ہے بتی مت تو ان شاء اللہ تو کوئی قربانی ایک قربانی تھی اب وہ جو دین اکمل تو لکم کی بات تھی اور وہ عاشق نکل کے چلے گئے تھے اللہ کے گھر میں بنانے کے لیے تو قربانی کرتے وقت کیا یہ جذبے ہمارے اندر آئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے کبھی رشتوں کی قربانی دینی پڑے گی کبھی وطن کی قربانی دینی پڑے گی اور حضرت ابراہیم کی تصویر سامنے لاتی جائے کبھی ماں کی قربانی ہے نا نمونہ کبھی بچے کی قربانی سب کچھ لا کے تو اللہ کے دربار میں رکھ دیا اور لیبل لگ گیا کہ ابراہیم الزی وفا ابراہیم نے وفاق کا حق ادا کر دیا اور میں اور آپ جس وقت قربانی کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ و منی کما تو من حبیبی کا محمد و خلیل کا ابراہیم علیہ السلام یہ سنا ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما جس رات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمائی دونوں پر درود و سلام ابھی کتنے پیارے الفاظ ہیں جو میں اور آپ ادا کر رہے ہیں اور کتنی پیارا وہ جذبہ ہے جو میں اور آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا انی وجہ تو بجی حلی لذیذ پتہ سما بات والا مما نام یہ ساری جب ہم قربانی کر رہے ہوتے تو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں میری زندگی کا قبلہ بھی ادھر ہے میرا رخ بھی ادھر ہے وہ خانے کا کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے میں کبھی غور کرتی ہوں تو مجھے ایک بات لگتی ہے قربانی کا سبق الوم اکمل تو لکم دین اکم کا سبق ہے آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اور آپ نے یہ عید کیا کہ میں بھی کروں گی اس کی راہ میں قربانی تو دینی پڑے گی دیکھیے ایک بات ہم کہہ رہے تھے حج اور قربانی ہم کہاں جا رہے ہیں خانہ کعبہ خانہ کعبہ کی مثال کیا ہے جیسے انسان کے جسم میں دل دل کا جسم میں کیا مقام ہے وہ رگ رگ سے اون کھینچ کر اپنی طرف لاتا ہے پھر اس کو پمپ کر کے ایک سوال شکل میں انسان کے جسم کی رگ رگ میں واپس پہنچاتا ہے اچھا آپ دین کے لیے ایسا ہی عمل خانہ کعبہ کرتا ہے ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے مسلمانوں کو کھینچ کر لاتا ہے پھر ان کو گناہوں کی علائشوں سے سیرت کردار کے حامیوں سے پاک کر کے ان کے اندر ایک نئی سوال زندگی کی افزائی کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں واپس بھیج دیتا ہے اس دل کی یہ دھڑکن جب تک جاری ہے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی یہ آئی حقیقت میں دنیا اسلام کے دل کی دھڑکن ہے جو خون کو کھینچ کھینچ کر لا رہی ہے پھر اس کو پاکیزہ سوالے بنا کر واپس پہنچا رہی ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ قربانی اتنی بڑی روح ہے اس کی اور کیا کیا کام میں نے کر دیا اب آپ آخر میں میرے اور اپنے لیے ایک جائزہ کہ میں اور آپ کیونکہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہ ولا دماؤ ہا والا کہ نہ ان نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون مگر اسے تمہارا تکوا پہنچتا ہے یہ بتا دیا جانور قربان کر رہے ہو تو قربانی کے عمل میں دل بیدار ہے کہ نہیں دل قریب ہے کہ نہیں تو اصل چیز جو مطلوب ہے وہ کیا تھی خواہشات ہیں نفس کی قربانی کیا میں دے رہی ہوں خاندانی رسم و رواج بغیر سوچے سمجھے ادا کیے جانے والے امال کی قربانی ہے مجھے بھی دینی ہے جان و مال کے ہر طور پر حصول اور بڑھائے جانے کے جذبے کی قربانی ہر دم بڑھتے ہوئے اسٹیٹس کی خواہش کی قربانی خواہشات پر عمل کرنے کے جذبے کی قربانی دنیاوی ایش و آرام کو آخرت کے ایش پر مقدم رکھنے کی قربانی صرف اللہ کے لیے اللہ کا قربانے کے لیے کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے آپ کو لگتا ہے ظاہری خوبصورتی کا بھی امتحان ہو رہا ہے جب وہ سب مرد گنجے ہوتے ہیں جب عورتیں پوری طرح اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ تو ایک امتحان میں ہوتی ہے کہ نہیں جب اللہ جی آپ کہیں گے پہن لو تو پہن لیں گے جب اللہ کہے گا ڈھک لو تو ڈھک لو جب اللہ کہیں گے اتنا کھول دو تو اتنا کھول دیں گے تو آپ بتائیے کہ پھر عید قربان نے مجھے اور آپ کو کیا کیا سبق دیا آپ کو لگتا ہے نا کبھی صلاحیتوں کی قربانی دینی پڑ رہی ہے کبھی وقت کی دینی پڑ رہی ہے کبھی جذبات کی دینی پڑ رہی ہے بہت بہت مطلب حج پہ جب جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حج کا نام ہی قربانی ہے سراپا قربانی کوئی بات نہیں جگہ کی قربانی دے دیتی ہوں کوئی بات نہیں کھانے کی قربانی دے دیتی ہوں کوئی بات نہیں پلانے کام کی قربانی دے دیتی ہوں یعنی آپ یہ کر رہی ہیں اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہی میرا مشن ہے میں نے اتنے بڑے دین کو پر عمل کرنا ہے اور دین کا نظام پورا کا پورا میں نے دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی تو حضرت ابراہیم نے تو دے دی اب سوال آپ سے ہے میری حاجی بہنوں کیا تم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو اب یہ سوال میرا اور آپ کا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اونٹ لے کر آئے تھے انہوں نے تو وہاں قربانی دی تھی اور پوری ان کی زندگی سر آپ قربانی گا آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی نے کب کب کس کس جگہ کہاں کہاں کیا قربانی دی اور مجھے اور آپ کو کیا کیا قربانی دے گی چلے ابراہیم اللہ جی وفا کیا تم وہ ابراہیم بننے کے لیے تیار ہو اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریے گا